سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا غسل جنابت میں کتنا پانی میرے سر کے لیے کافی ہوگا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے تھے اس نے کہا میرے بال تو زیادہ ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ کے بال زیادہ بھی تھے اور پاکیزہ بھی تھے حدیث نمبر آٹھ سو پچاسی مسنط احمد